اب آپ حضرات کے سامنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نازم اعلیٰ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب جالندری دامت برکاتم العالیہ خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب جالندری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت الحمد للہ وقفا وسلام الدین اصطفیٰ اما بعد اعوذ بلّہ من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من آمن منکم تدمن دینی فصوف یات اللہ بقوم یوہب ہم عظت ن عل کافرین یو جاہدون فی صبیل اللہ ولا یخافون لومت علائم ذالق فقل اللہ یوتی ہی میں یشا و اللہ ذوالفضل العظیم صدق اللہ مولان العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبق من النبوۃ المبشرات قیل وبل مبشرات قالا ار یص صالحہ یراح المسلم او یور او قما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم دوستو جمعہ کا وقت بھی قریب ہے اور جمعہ سے پہلے حضرت امیر مرکزیہ دامت برکاتہم آپ دوستوں سے خطاب فرمائیں گے حضرت کی آمد اس وقت تک میں یہاں آپ کے سامنے ہوں اور پھر حضرت کے آنے پر جیسے ہمارے ساتھی مناسب سمجھیں گے دو منٹ دیں یا دس منٹ دیں تو اب میں آپ سے ایسی ہی بات کرتا ہوں کہ جس کو چھیڑوں اس کو جلدی مکالوں اور لمبی بات نہ کروں میرے محترم دوستو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی جس انسان نے ایمان کے ساتھ زیارت کی ایمان پر قائم رہا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھا لیا گیا یہ جماعت انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں سب سے مقبول جماعت ہے یہ آپ کا ایمان ہے بالکل آپ کے دل و دماغ میں یہ بات کل حجر جیسے حجر پہ نقش ہوتا ہے پتھر پہ اس طرح یہ چیز آپ کے دل و دماغ میں ہے اور اسی کی آپ کے دل و دماغ میں ایک چمک ایک روشنی اور اسی نے ایک ولولا پیدا کر رکھا ہے وہی کھینچ کے آپ کو یہاں لایا ہے یہ بات ہو گئی ایک صاحب حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہے ذوق اور شوق سے ایمان لاتا ہے ایک شخص حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور آپ کو دیکھنے کے بعد کمالات دیکھنے کے بعد موجزات دیکھنے کے بعد انکار کرتا ہے تو دیکھ کے ایمان لانے والا سب سے خوش قسمت اور سب سے افضل اور دیکھ کر انکار کرنے والا سب سے بدترین اور بدبخت بات سمجھ گئے اب تھوڑی سی ایک اور بات کرتے ہیں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی وفات سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک خوش قسمتوں کی ایک جماعت ہوگی جو آپ کو خواب میں دیکھے گی دیکھا دیکھتے رہے اور دیکھنے کے تذکرے کتابوں میں ہیں ان کے کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں فلاں مسلمان نے دیکھا فلاں قاری قرآن نے دیکھا فلاں حافظ قرآن نے دیکھا فلاں وائز نے دیکھا فلاں تہجد گزار نے دیکھا اور صرف انسان انسانوں کے لیے خواتین بھی اتنی خوش بخت گزری ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں نماز پڑھتے دیکھا اور حضور علیہ السلام کو خواب میں حجت الوداع کا خطبہ دیتے سنا <laughs> خطبہ ہو چکا اور وقت گزر چکا یہ میں نے جملے اس واسطے کہے کہ حضور علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے سعادت مندی تو مردوں اور عورتوں کے لیے بھی رکھی لیکن خواتین کے لیے آپ کا دیکھنا یا بات کرنا اس شریعت کے مطابق ہوا جو حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے تو خواب بھی شریعت کے دائرے میں میرے محترم دوستو اور ایک بات میں اپنی ایسی اپنی دماغ سے کہتا ہوں پتہ نہیں میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ جس خوش بخت نے اور وہ وہ خوش بخت کہ خواب سے پہلے کافر ہے خواب سے پہلے کافر ہے اس کی خوش بختی یہ کہ اللہ تعالی نے اس کے بخت میں ایمان لکھا ہے تو وہ خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے پوچھتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے میرا دل تو بہت آپ کی طرف کھچ گیا ہے تو ذرا آپ اپنا نام بتا دیں تو حضور علیہ السلام اس کو اپنا نام بتاتے ہیں جب نام بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا نام سن رکھا ہے کہ دروئے زمین پر آپ کا نام لینے والے ان گنت موجود ہیں اور میں انہیں کراہت سے دیکھتا تھا اپنے خیالات کو اچھا سمجھتا تھا آپ کو دیکھ کر جو آپ مجھے پسند آئے ہیں آپ کے ماننے والے بھی مجھے پسند آ گئے اور آپ کی بتائی ہوئی باتیں جو وہ کرتے ہیں مجھے میرے دل میں وہ بھی اتر گئی ہیں تو مجھے کلمہ پڑھا دے پھر وہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان جو دیکھتا ہے اس کی تو خوشخبری کیا کہنا ہے پھر یہ کلمہ پڑھتا ہے تو خام میں دیکھ کر وہ مسلمان ہوتا ہے اور کبار اولیاء میں کے مقام تک وہ پہنچ جاتا ہے اس کو اس خام میں دیکھنے والے کو جو کفر کی حالت میں سویا تھا رات خواب میں دیکھا اور آپ پر ایمان لایا ایمان کے بعد آپ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو اس زندگی میں دیکھنے والے صحابہ کرام رام اور یہ خام میں دیکھنے والا مرتبے کے اعتبار سے برابر ہوں گے دونوں کا مرتبہ برابر ہوگا لیکن اس کو دنیا میں صحابی نہیں کہیں گے سمجھ آتی ہے بات صحابی ابو بکر کو کہیں گے حضرت عمر فاروق کو کہیں گے جنہوں نے اس عالم دنیا میں عالم تکلیف میں جب حضور علیہ السلام بذات خود کار نبوت میں مصروف تھے اور بھیجے گئے تھے جنہوں نے اس حال میں دیکھا اور ایمان پہ موت آئی اس کو صحابی کہیں گے خام میں دیکھنے والا اور مسلمان ہونے والا اس کو صحابی نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے خام میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا اس کی خوش بختی پر اس کی تعریف کریں گے اور یہ قیامت کے دن صحابہ کرام کا مرتبہ پالے گا اور اس کا سبب ہوگا کہ ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا اللہ اکبر میرے محترم دوستو ایک محمد میں بات ایک سناتا ہوں آپ کو میرے والد صاحب حج کو گئے اور تقسیم سے پہلے گئے وہ کلو اس کو سکیڑتا ہوں تو دیکھا کہ حرم میں ایک آدمی طواف کرتا ہے اور وہ اس طرح دائیں کان پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے تو ایک دفعہ دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا وہ حج وقت زیادہ لیتا تھا بحری جہاز ہوتے تھے اور اونٹ ہوتے تھے خچر ہوتے تھے سواریوں کے لیے اور یہ واقعہ ہے سن چھیالیس کا تو والد صاحب فرمانے لگے کہ مجھے اس کی طرف دیکھ کے میرا دل اس کی طرف کھینچنے لگا تو کئی دفعہ جو دیکھا تو میں طواف کر کے میں اس کے پاس چلا گیا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ جب دیکھتا ہوں آپ اکیلے ہیں جب دیکھتا ہوں سر جھکا کے بیٹھے ہیں آپ یہاں تو بندہ حشاش بشاش بیٹھتا ہے مسکراتا ہے کوئی ساتھی آیا کوئی دوست آیا کہیں کھانے پہ اکٹھا کہیں تم اکیلے بیٹھتے ہو تو اس نوجوان نے محمد سلیم نے کہنے لگا کہ میں ہوں جو اکیلا ہوں جو اکیلا تو طواف بھی اکیلا کرتا ہوں اور فارغ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں اب اس سے پوچھا کہ بھائی تو اکیلا کیسے کوئی ماں باپ کوئی گھر کوئی بہنیں اب یہ بہت رویا اور رو کے کہنے لگا کہ ممباسا کا رہنے والا ہوں ممباسا ایک شہر ہے آج بھی ہے اسی نام سے ہے کہ ممباسا کا رہنے والا ہوں خام میں میں نے خواب میں میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کو دیکھا جو اب میرے بھی پیغمبر ہیں اور اتنی اتنی محبت ان کی آ گئی ہے کہ میرے ماں باپ نے پنڈت اور پادری میرے پاس بھیجے کہ پلڑ کے مذہب پر آ جا پھر میرے باپ نے چار آدمی مقرر کیے کہ اسے قتل کر دو تو میرے دل میں پھر یہ بات آئی کہ جو اتنے اچھے تھے اتنے خوبصورت تھے اگر میں ان کو ارادہ تن دیکھ نہیں سکتا تو ان کا شہر دیکھوں ان کا مزار دیکھوں تو میں مدینہ مرورہ دیکھنے حضور علیہ السلام کا روزہ مبارک دیکھنے کے ارادے سے چل پڑا اس وقت پاسپورٹ نہیں ہوتے تھے تو میں مدینہ مرورہ آیا میں وہاں رہا اور سوچتا رہا کیا میں جاؤں کہاں تو مجھے مسلمانوں نے کہا کہ حج کر لو تو میں حج کرنے آ گیا اب حج ہو گیا ہے پھر سوچتا ہوں کہ جاؤں کہاں تو بابا جی فرماتے تھے کہ میں نے اسے گلے لگایا اور میں نے اس کے کہا کہ اب آپ ہمارے ساتھ سوئیں گے ہمارے ساتھ کھائیں گے ہمارے ساتھ طواف کریں گے اور ہمارے ساتھ آپ ہندوستان چلیں گے تو والد صاحب اس کو محمد سلیم کو حج سے فارغ ہونے کے بعد جتنے دن رہے اس کو کھانا پلانا ساتھ رکھا اور اس کو ملتان لے جا اللہ یہ کتنا خوش بخش نوجوان تھا تو بات میں نے چلائی تھی کہ زندگی آپ کی زندگی میں دیکھنے والا دیکھنے والا ایمان لانے والا خوش بخت اور دیکھ کر انکار کرنے والا بدبخت اور جتن جتنے کافروں کو آپ کی زیارت ہوئی ہے سبھی ایمان لے آئے تو بات نہیں تاثیر اتنی رکھی اللہ تعالیٰ نے تو والد صاحب نے اس کو ساتھ لے لیا اور خان خان اللہ بخش کو خط لکھا وہاں سے کہ میں حج کر کے آ رہا ہوں اور آپ کے لیے بیٹے کا تحفہ لا رہا ہوں <laughs> آپ کے لیے بیٹے کا تحفہ لا رہا ہوں اب خان اللہ بخش جانے کہ کیا خط آیا ہے تو ملتان اسٹیشن پہ جب پہنچے ہم ہم بھی گئے وہاں چھاونی اسٹیشن تو خان صاحب بما دو بیویوں کے اسٹیشن پہ آیا ہوا تھا اور والد صاحب اترے سلیم خان اترے اور اس کا ماتھا چوم کے تو خان صاحب کو کہنے لگے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اسے تحفہ سمجھیں اسے ہدیہ سمجھیں اور اسے حقیقی اولاد کی طرح پال لیں اور رکھ لیں اس کی شادی کریں اس سے خوش بخت انسان آپ کو نہیں ملے گا تو وہ جو خواتین تھیں وہ اس بچے کو لے کے گھر چلی گئیں تو نوے سال کی عمر میں سلیم خان کی موت واقع ہوئی اور اس کی مزید سعادت مندی دیکھیں کہ پھر اس نے تلاش شروع کی کہ اللہ کے کس مقبول بندے کے ہاتھ پہ بیت کروں اس کا دماغ اتنا اتنا کھل گیا کہ تلاوت کا ذوق تسبیح کا ذوق اور درو شریف کا ذوق جمعہ پڑھنے کا ذوق درس سننے کا ذوق اور حضرت لاہوری سے بیت ہونے کا ذوق ہو گیا <laughs> اللہ سلیم خان حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ سے بیت ہوا نوے سال اللہ تعالیٰ نے عمر دی اب میں بلا مبالغہ کہتا ہوں بخدا کہ اتنے مجمع میں اگر سلیم خان نظر آتا تو سب سے خوبصورت نظر آتا اتنی چمک اس کے چہرے پر آئی اتنی روشنی آئی اور اللہ تعالیٰ نے قد اس کا تھوڑا سا لمبا کیا تھا تو وہ اپنے حسین گاہی میں چوک بازار میں تو جہاں وہ سامنے آتا تو وہ جناب اونچا قد خوبصورت چہرہ چمکتا اور بڑا چوگا پہنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو ایمان بخشا اب میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں ہمارے بزرگوں میں یہ جو تحریک ختم نبوت میں تھے بعض بزرگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو زیارت ہوتی ہے اس کو چھپاتے ہیں اور اس کو چھپا کے رکھنا اصل راز ہے چھپائیں گے تو پھر زیارت ہوگی اور اگر بتائیں گے تو زیارت نہیں ہوگی حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کو خواب آیا اور وہ ابھی زندہ ہے اس نے خواب بتایا ساتھی کو اس ساتھی نے بتایا اگلے ساتھی کو اس نے بتایا اگلے ساتھی کو تو مدرسے میں مشہور ہو گیا کہ مولی صاحب کو خواب آیا ہے ان کے دل میں آیا کہ حضرت مولانا محمد عبداللہ بہل بھی جو ہیں ان کے پاس جاؤں اور ان کو خواب بتاؤں اب اس کے دماغ میں خواب کا بتانا پڑ گیا تو حضرت کو جب خواب بتایا تو حضرت نے پوچھا کہ مجھے بتا رہے ہو یا کسی اور کو بھی بتایا تو انہوں نے کہا جی کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنوں کو بتایا تو فرم پڑھنے لگے انا للہ و انا الہ راجعون تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ نے انا للہ پڑھی تو میں تو سوچ کے آیا تھا کہ آپ میرے لیے اچھے کلمات فرمائیں گے فرمانے لگے کہ اس سے بڑی نعمت نہیں کہ تجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور اس سے بڑی محرومی نہیں کہ خود اوروں کو بتا کر تم آئندہ زیارت سے محروم کر گئے اپنے آپ کو تمہیں مجھے بھی نہیں بتانا چاہیے تھا تو جو جو خواب کتابوں میں آتے ہیں وہ خواب دینی ضرورت کے تحت ہمارے استادوں نے اور صلہ امت نے بتائے ہیں کہ نوجوان سن کر راغب ہوں سنت کی طرف اور ان کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت آئے اب ایک خواب دیکھا حضرت مولانا محمد صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا زاہد دامت برکاتہم برکات والد اور ملتان جیل میں دیکھا ملتان جیل میں دیکھا اب آپ کی زیارت ہو یا کسی اور پیغمبر کی ہو دونوں برابر اس پیغمبر کا امتی ہو گیا صحابی ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نیو سنٹر جیل ملتان کے اندر خواب میں ملے اب جب میں نے ان کو آتا دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ بٹھاؤں گا کہاں میں ایک قیدی اور یہ مسلح رکھا ہے اور یہ تو بہت میلا ہے تو اس کے باوجود اتنے میں میں آگے بڑھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ان کے ہاتھ چومے ان کو اندر لایا تو کیا کھلاؤں کیا پلاؤں تو کہنے لگے کہ کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے میرے تو کھانے کی بڑی بحثیں ہوتی ہے کہ کیا کھاتا ہے بحثیں ہوتی ہیں نا جی کہ عیسا کیا کھاتے ہیں اور وہ آسمان پر ہیں تو یہ تو بڑی بحثیں ہوتی ہیں کیا کھانا ہے کیا پینا ہے تو ایک کتاب لکھی ہے حضرت مولانا محمد صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر اس خواب کا تذکرہ کیا ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد علی صاحب وہ گئے سرگودا کے غربی جانے اور بستی قادیانیوں کی اور ایک مسلمان یا دو مسلمان تھے باقی قادیانی تو قادیانیوں نے جتھا کر لیا کہ واز نہیں کہنے دیں گے خیر جب جتھا ہو گیا تو ان دو مسلمانوں نے کہا کہ فساد ہو جائے گا حضرت تو تکلیف ہوگی تو تقریر نہ کریں تو ایک بات ان کو منواتے رہے کہ ابتلا میرے لیے تکلیف میرے لیے تم اگر اجازت دے دو تو میں نے یہاں میں میں نے مسجد میں کھڑے ہو کے تقریر کرنی شروع کر دینی ہے کچھ ہو جائے انہوں نے بہت کہا تو رات وہاں ٹھہر گئے دیر ہو گئی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خواب میں ملے تو کہنے لے فرمانے لگے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ بھائی اگر قادیانیوں نے تمہیں ختم نبوت پر بولنے کی اجازت نہ دی مرزے غلام محمد کو اس کے بد عقید کی بتانے کی اجازت نہ دی تو تم اس بستی سے چلے جاؤ تو کم از کم میری حیات تو بیان کر دیتے تو اب یہ بات میں نے ان سے سنی تو ایک جو چوک ہوتا ہے بستی کا تو فرمانے لگے کہ میں ایک چوک کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا اور بعد نماز ظہر میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ تقریر شروع کی تا آ کے عصر کی نماز کا وقت رہ گیا تو میں نے نماز پڑھنی تھی اتنی طویل تقریر میں نے کر دی اور اس کے اندر مرد غلام احمد کی تردید بھی کرتا رہا تو مسلمان سن کر خوش ہوتے رہے قادیانی یعنی سن کر بھی دیکھتے رہے کہ اصل عیسا کون ہے وہ کہاں ہے کب ہے کب آئیں گے میرے محترم دوستو حضرات صاحب بس کروں حضرت حضرات صحابہ کرام کو تمام صحابہ کرام کو ایک صدمہ اور پریشانی تھی اور ہر صحابی کو تھی اور صحابیت میں جتنا وہ مرتبہ اونچا رکھتا تھا اتنی پریشانی زیادہ تھی اب یوں سمجھے کہ سب سے زیادہ یہ پریشانی ابو بکر صدیق کو ان کے بعد حضرت عمر فاروق کو ان کے بعد حضرت عثمان غنی کو اس کے بعد حضرت علی کو اشرا مبشرہ کو تو اس بات کو نقل کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھی ایک مسلمان آیا ایک صاحب آئے اور حضور علیہ السلام سے لگے باتیں کرنے اور باتوں میں لگ گئے رونے یہ رونا اختیاری ہوتا ہے اور یہ صدمے کا بھی ہوتا ہے رونا خوشی کا بھی ہوتا ہے لل منتہا سرور تو خوشی انتہا کو پہنچتی ہے رونا آ جاتا ہے تو اس صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی جنت کہیں ہماری جنت کہیں اگر ہم موت کے بعد محشر میں اور جنت میں آپ کو نہ دیکھیں تو جنت جو ہمیں اللہ دیں گے وہ ہمیں ہیچ نظر آتی ہے کہ آپ کو نہ دیکھ سکے اور بظاہر یہ ہے کہ جہاں آپ ہوں گے وہاں تک ہماری رسائی نہیں تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی کی بس تڑپ تڑپ اور کرب کو دیکھ کر غم کو دیکھ کر آپ نے جو حقیقت تھی وہ ابھی تک مخفی تھی وہ بتا دی حضور علیہ السلام فرمانے لگے المرء من احب موت کے بعد دنیا میں جس اچھے سے محبت ہوگی اس کی دوستی دنیا میں ہوگی رفاقت آخرت میں ہوگی تو جو آدمی مجھ سے عقیدت رکھتا ہے محبت رکھتا ہے میرا اکرام کرتا ہے میری تکریم کرتا ہے اس کا دل میری محبت سے بھرا ہوا ہے موت کے بعد وہ جب چاہے میری جنت میں آئے جب چاہے مجھے دیکھے اس کو آپ معمولی نہ سمجھے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ صحابہ کرام کے بعد بھی نصیب ہوگی صحابہ کرام کے بعد بھی یہ نصیب ہوگی کہ اہل تقوی اور مسلمان حضور علیہ السلام کی زیارت کر سکیں گے میرے محترم دوستو اب اس کے تھوڑا سا آگے چلے اور وہ یہ کہ ایک آدمی ایک آدمی مسلمان کہلاتا ہے مسلمان کہلاتا ہے اور وہ قادیانی کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ شیعہ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ رافضی کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بہائی کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ایک موہن عیسائی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کفر اور بدترین کفر اور اس سے ہونی تو کراہت چاہیے یہ ایمان کے باوجود اگر یہ کراہت نہیں کرتا اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو قیامت کے دن یہ اس کافر کے ساتھ ہوگا یہ بخشا نہیں جائے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی یہ اتنا حصہ کہ یہ کلمہ پڑتا ہے اپنے کو مسلمان کہلا لے بس موت کے بعد جن سے تعلق ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور یہ بات یہ بات جو میں عرض کر دی حضور علیہ السلام سے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سفر حج میں حضور علیہ السلام کے کی زیارت پر حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا تھا پوچھ لیا تھا کہ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں آپ ہی کے ساتھ حضرت عمر فاروق ہیں اور صحابہ کا ایک مقام آپ نے بیان کیا ہے اور مرتبہ بیان کیا ہے اور ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے مسلمانوں میں جو کہ تحقیر کرتا ہے یا سب کرتا ہے آپ کچھ وضاحت فرما دیں گے کہ ان کا انجام تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین انجام ہے ان کا جو بدترین کافروں کا ہے اتنا حصہ کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے بس یہ حصہ صرف دنیا تک جینے کا ہے اس کے آگے کچھ نہیں میرے محترم دوستو ایک بات آپ سے عرض کروں وہ یہ اور یہ بات حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے جو رسائل لکھے ہیں رحمت اللہ علیہ اس میں یہ بات وہ ضرور نقل کرتے ہیں کہ کفر کی قسمیں ہیں ہلکا کفر بھی ہے ہلکا کفر بھی ہے سخت کچھ کفر بھی ہے بدترین کفر بھی ہے اور ایسا کفر بھی ہے کہ اس کفر کے اندر روئے زمین کے تمام کافروں کا کفر پایا جاتا ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مرز غلام محمد کا کفر بدترین کفر ہے اور اس کفر کے اندر کفر کی تمام اقسام پائی جاتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو محروم القسمت اور بدقسمت اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی اللہ تعالی ہاتھی ہے ہدایت تقسیم کرتے ہیں جبان نہیں دیتے اور جب ارادہ کر لے تو پھر دینے کی انتہا کر دیتے ہیں اور اس شہر کو آپ دیکھیں سڑک دیکھیں روڈ دیکھیں گلی دیکھیں رنگت دیکھیں اور یہ ہے کہ مولانا غلام مصطفیٰ بتایا کرتے ہیں کہ اتنی ان کی یہاں پرانی عبادت گاہیں ہیں اور تمام کو تالے ہیں اور بند ہیں اور یہاں واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین تحریک خاتم نبوت مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب بھول گیا ہوں جی میں بس اللہ اکبر یہ ایک اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اعلان اذان ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ آواز حق ہے یہ آواز حق ہے اور ان ٹوپیوں کا ان پگڑیوں کا ان حفاظ کا ان کرا کا اور رات ایک صاحب نہیں وہ درس میں مولانا اسماعیل بیان کر رہے تھے آپ کے لیے کہ انہوں نے ایک قادیانی کو قتل کیا تھا نہیں ایک مسلمان کو قتل کیا تھا اور اس نے سگریٹ لگائی تھی سگریٹ اور اس جرم میں کہ اس ہمارے بابرکت شہر میں کہ اس سے اور کوئی بابرکت شہر نہیں اور یہ کہ مرزا غلام محمد ملون کی جو بیوی تھی وہ مری یہاں آ کے تھی تو اس نے یہاں قدم رکھا تھا تو چوک ریلوے اسٹیشن سے گزرتے ہوئے سگریٹ پی تھی اس کو پکڑ کے قتل کیا تھا کہ یہ توہین کرتی ہے تم یہ ایک وقت تھا ظالموں کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے اور حق والوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے آزمائش ہوتی ہے اور حق والے پھر توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ صبر کرتے ہیں اور تکلیف کو برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر دین کی بہار لاتے ہیں تو یہ بہار سمجھے اس کو ورنہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا مجمع ہوگا اتنے ساتھی آئیں گے اور اب یہ ہے کہ جو آ جاتا ہے خوش ہوتا ہے جو نہیں آتا کہتا ہے کہ میں رہ گیا کاش کہ میں بھی چلا جاتا جا. اور ایک بات یہ کہ ایک دین کی بات ہے کہ نیت المر ہی خیر و مین عملی جو آ گئے ان کا آنے کا عمل قبول ہے اور جو نہیں آ سکے آنے کا شوق رکھتے تھے ثواب ان کو بھی آپ کے برابر دے دیں گے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی نہیں ہے کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لینے والے تک جائیں گے میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ بس یہ ہے کہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ان تمام باتوں میں جو آج کے دور کی بات ہے کہ آپ دوست اپنے آپ کو اپنے سے بہتر سے ملا کے جوڑ کے اور اسے دوستی رکھیں جتنے اعمال خیر کرتے ہیں اپنے محلے سے ایک اپنے سے بڑی عمر والے کو دیکھ لو اس کا آنا دیکھ لو اس کی اشراق دیکھ لو اس کی سنت دیکھ لو اس کا سر جھکا کے بیٹھنا دیکھ لو تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اعمال میں ایمان میں مجھ سے بہتر ہے اس سے مسافہ کر لو اس کو سلام کر لو اور دل سے دعا کر لو کہ الہ العالمین اس جیسا دل دے دے اس جیسے اعمال دے دے یہ جو ولولہ ہے یہ آپ کو کام دے گا اتنا بدی کا دور آ گیا اور جس بندے کے اندر دین دشمنی پائی جاتی ہے اور جتنا وہ دین سے دور ہے یا گمراہی کا سربراہ بنا ہوا ہے وہ اس سے آپ جتنا بچ کر رہیں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی اعمال کی سلامتی نصیب فرمائے دینی جماعتوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے واخر رب وسلام والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ